ضرور بے آ جاتے جاؤ اس قوم کی طرف وہ ہمارے قانون مقافات کو جھٹلا رہے ہیں یہ میں نے کئی دفعہ کہا یہ تقزیب کا لفظ بڑا عجیب ہے عربی زبان کے اندر اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے عمل سے روش سے یہ ثابت کرنا کہ یہ دعویٰ جھوٹا جو کہا جا رہا ہے یہ دعویٰ کیا ہے قانون مقافات کا کہ ظلم کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے ظالم پنت نہیں سکتا لا یو ظالم یہ ہے قانون ظالم کی کھیتی پنت نہیں سکتی یہ ہے آیت خدا کی ظالم ظلم کیے چلا جاتا ہے پنپتا چلا جاتا ہے پھلتا پھولتا چلا جاتا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس سے کہا جائے کہ بھیا ظلم کا انجام خراب ہوتا ہے کہنا کہ جاؤ جا دیکھتے نہیں وہ بھی اس طرح سے پنپتا جاتا ہے پھر دیکھنے والے بھی اس کے ساتھی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی باتیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اگر انتظام کر لیا جائے کچھ اچھا خامی نہ رہ جائے سیاست کی موہرا بازیوں کی کچھ نہیں بگڑتا یہ جو چیز ہے نا کہ اپنے اس طرز عمل سے یہ بتا دینا کہ وہ جو دعویٰ ہے قرآن کے یا خدا کے قانون کا کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ اس کی تقزیب ہوتی ہے کہ نہیں وہ جھوٹا ہے یہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تقزیب کی تقزیب کر رہے تھے جھٹلا رہے تھے اور ایک لفظ میں پھر قدم مرنا ہوم تدمیرا کیونکہ تفصیلیں دوسرے مقام پہ دی گئی ہیں جب وہ ضمن لاتا ہے ان چیزوں کو بات شروع کرتا ہے آخر میں جو نتیجہ تھا وہ دو لفظوں میں بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے ہر مقام پہ تفصیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی قدمر مرنا ہم تدمیر ادا کر دیا جناب اور اس کے بعد باقی قوموں کے متعلق بھی جو کچھ کیا وہ سامنے آیا وقام نوح لما الرسل پھر وہی کذب الرسل اغرق نہ ہوں وا نہ ہوں لا سے آیا قومنو کی بھی یہی کیفیت ہوئی ضمن یہاں آیا کذب الرسل ویسے تو قرآن کریم نے جہاں سلسلہ انبیاء کرام کا ذکر جہاں جہاں بھی کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اس کی ابتدا کی ہے لیکن یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس قوم کے اندر رسول آ گئے تھے کیونکہ یہ کذب الرسل ہے کہ اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور حضرت نوح کے زمانے میں تو پھر وہ غرق ہو گئی تھی تباہ ہو گئی تھی بعد کی تو بات نہیں ہے اگنک نہ ہوں واجال نہ ہوں لن سے آیا غرق ہو گئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے متعدد مقامات پہ یہ باتیں آ چکی ہیں ہم نے اس داستان کو بھی ان کی تاریخ کو ان کے انجام کو بھی انسانوں کے لیے اس بات کی علامت منا دیا کہ اس قسم کی غلط روش کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے آیت اس کو کہتے ہیں کسی محسوس شہ سے اصل حقیقت کو پا لینا جیسے دور سے کہیں بیابان جنگل میں دھواں نظر آئے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ نیچے آگ ہے اور آگ ہے تو انسان بھی کوئی ہوگا یہ آیت ہو جاتی ہے اس چیز کی جس پہ انسان جس نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ آت ادنا ل ظالمینا یہ آ گئی وہ بات کہ ظالم جو ہے ان کے لیے یہ ایک علم انگیز سزا ہوتی ہے انجام اس کا ہوتا ہے اس یہ اس بات کی آیت بن جاتی ہے تاریخ کی داستان ابھی میں عرض کروں گا کہ قرآن کا تاریخ کا فلسفہ کیا ہے وہ آدم و سمودا و اصحاب الرس اور قومیں بھی قوم آد قوم سمود اصحاب الرس یہ اصحاب الرس قرآن میں دو مقام پہ صرف ان کا ذکر آیا ہے ایک یہاں ہے ایک سورہ خاص ہے غالباً پچاس پچاس بٹا بارہ میں ہے تفصیل نہیں قرآن نے دی ان قوم کی کنو والے گڑوں والے آم کہا جاتا ہے لیکن بنیادی معنی جو ہیں اس کے مادے کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں غلط باتیں وضع کر کے پھر ان کو پھیلاتے چلے جانا تو اس میں تو بہت سی قومیں آ جائیں گی ڈرنے والی گال نہیں ایسی تو کسی قوم کی بھی نہیں ہو آگے میں سمجھتا ہوں ہمیں تو مرفول قلم کر دیا ہے اس نوشتہ تقدیر میں ایسا مٹ گئے ہم کہ وہ اب اسی کے تو رڑکتے بھی نہیں آگے پھر چلو ہو نہیں تو ظالمان بھی کہ شمار ہو گیا مٹ مٹ آ چکے ہوئے اصحاب الرس غلط باتیں وضع کریں اور پھر ان کو سچ کر کے پھیلاتے چلے جائیں عجیب چیز ہے مادے کے اعتبار اور میں سمجھتا ہوں قرآن نے اسی لیے کسی متعین قوم کے متعلق یہ بات نہیں کہی ذہنیتی کے متعلق بات کہی ہے روش کے متعلق ہی بات کہی ہے وہ قرون بین ازارے کا کثیر اور ان کے درمیان کئی اور قومیں کئی اور قوم یہاں ہے وہ کلن نہ لہول امسالا وہ کلن تبرنا تدبیرا یہ تاریخی واقعات ہم نے بیان کیے ہیں ان سب کے تمہارے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے قرآن کریم کی تاریخ تاریخ کی اہمیت کتنی بڑی ہے خدا کی طرف سے تو وہی آئے قوانین آئے ہدایت آئے پروگرام اس نے دیے لیکن وہ کہتا ہے چوبیس بٹا چوتیس two four over three four ولاقد انزلنا الیکم آیات آیاتم ہم نے تمہاری طرف یہ کھلے کھلے احکام بھیجے ضوابط بھیجے قانون بھیجا وہی بھیجی ہدایت بھیجی وہ مسلم میں نلزین خلاؤ میں ان قبل کو اس کے ساتھ ہی اقوام سابقہ کی تاریخ بھی نازل کی تاریخ منظم میں اللہ ہے ولاقد انزلنا ہے نا پہلا دو چیزیں نازل کی ہیں آیات مبینات وہ میں نلزین خلاؤ میں ان قبل تو یہ برابر کی اہمیت رکھنے والی بات آ گئی اور بڑی چیز ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ ہے ہی انسان کی خصوصیت حیوان کی تو تاریخ کیا ہو سکتی ہے جیسی بکری پہلے دن تھی ویسی بکری آج کے دن ہے لیکن جیسا انسان غاروں میں بسنے والا تھا چاند پہ جانے والا انسان ویسا نہیں ہے کرم ہے کرم اور صدیوں کی مراحل طے کر کے ارتقائی انسانیت آگے آ رہی ہے پھر اس کے اندر مختلف قسم کے کی قومیں آ رہی ہیں روشیں آ رہی ہیں نظام آ رہے ہیں ٹکراؤ ہو رہا ہے کوئی الٹتا ہے کوئی چڑھتا ہے بڑی عجیب چیز ہے یہ ساری جتنی مسلسل داستان ہے انسانیت کی اس میں ایک ہی چیز ہے جو قرآن پیش کرتا ہے وہ کرانیکل نہیں پیش کرتا کہ یہ بتائے اکبر نے فلاں سال میں تخت نشینی کی اور بابا فلاں سال مر گیا اس سے اسے راستہ نہیں ہے اسی لیے جتنی اقوام کا اس نے ذکر کیا ہے ان کی تاریخی سن یا مقام زیادہ نہیں دیے اس نے دیا اس نے یہ ہے کہ اس قوم نے اس قسم کی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا دوسری قوم نے اس کے خلاف اچھی روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یوں خوشگوار نکلا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے ولن تجدہ نے سنت اللہ ہے تبدیلا یہ خدا کی روش ہے جس کے مطابق یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی تو ہمارے ساتھ اس کا تعلق میں اخبار خبر کا نہیں ہے تاریخ کا تعلق معلومات کا تعلق نہیں ہے انفارمیشن ہی صرف نہیں ہے ہمارے یہاں جو ہسٹری پہ پڑھائی جاتی ہے وہ صرف انفارمیٹری ہوتی ہے اکبر نے کس سال وہ قص نشین ہوا بابر نے کس سال فلاں وہ اس کو شکست دی بس قرآن کہتا ہے کہ تاریخ یہ ہے کہ فلاں قوم نے اس قسم کا نظام قائم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا جب بھی کوئی قوم اس قسم کا کی روش اختیار کرے گی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا یہ ہے فلاسفی آف ہسٹری قرآن کی روس بات دوسری طرف چلی جائے گی ورنہ ہے تو کسی دوسرے مقام پہ تھے ہمارے دور میں فلاسفی آف ہسٹری ایک خاص سبجیکٹ بن کے سامنے آیا ہے فلاسفی آف ہسٹری یعنی ہسٹری اور فلاسفی نہیں فلسفے کی تاریخ نہیں تاریخ کا فلسفہ ویسے تو ہیگل کو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام ہے اس نے پیش کیا واقعی اس کی کتاب ہے اس قابل کی اس کو کہا جائے کہ بہت بڑا درجہ ہے فلاسفی آف ہسٹری اور اسی کے نقش قدم پر مارکس نے بھی اپنا جو معیشت کا نظام دیا ہے اسی فلسفے کے اوپر دیا ہے فلاسفی آف ہسٹری مارکس کے ہاں دلیل جو ملتی ہے وہ ہسٹوریکل نیسٹی کہتا ہے کہ ہسٹری کا تقاضا نیسٹی فلسفے میں کہتے ہیں اس طور کو جسے انسان ٹال ہی نہ سکے جو ہو کے رہے وہ کہتا ہے یہ جو کچھ ہوتا ہے اب دو لفظوں میں میں ارزکاری دوں میں دیکھتا ہوں کہ توجہ سے آپ اب آپ اس اپنے حصے کو سن رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کسی دور میں جس قسم کا معاشی نظام قائم ہوگا اسی قسم کی وہ قوم بن جائے گی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر کے خود کچھ اور ہو جائے اور اس کے لیے وہ پیش کرتے ہیں اس قسم کا معاشی نظام تھا تو اس قسم کے انسان تھے اس قسم کا معاشی نظام تھا تو اس قسم کے انسان تھے گویا وہ انسانوں کو تابع رکھتے ہیں اس قسم کے معاشی نظام میں جس کے بنانے اور بدلنے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا جب ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ نظام اس قسم کا کون بنا دیتا ہے جن کے سامنے انسان بھی مجبور ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھا صرف ایک اصطلاح تھی ہسٹوریکل نیسیسٹی تاریخ کا تقاضا یا وجوب یہ تاریخ ایسا چاہتی تھی اس نے ایسا کر دیا تو پہلی چیز تو اس میں یہ رہا کہ انسان مجبور ہو گیا اس تاریخ کے ہاتھوں جس کے بنانے بگاڑنے تبدیل کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں تو انسان تو انسانیت تو یہیں ختم ہو جاتی یہ ان کے ہاں کا فلسفہ تاریخ ایک قرآن کا فلسفہ تاریخ بھی ہے ہمارے ہاں ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس کی وضاحت کی ہے لیکن یہ تو قرآن نے دیا وہ کہتا ہے یہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں یہ جو ڈٹرمنٹ ہے نا انسان یعنی انسان مجبور ہے معذ اس نے کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے بات انسان کسی خارجی قوت کا کتاب مجبور ہوتا نہیں ہے اس میں اتنی بڑی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں کہ یہ خارج کی ان تمام چیزوں کو اپنی منشا کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے یہ نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں انسان ہی ان کو تبدیل کر سکتا ہے اور ان کی جگہ دوسرا نظام لا سکتا ہے <clears throat> مجبور یہ یہاں ہوتا ہے کہ جب جس قسم کا یہ نظام لاتا ہے اس کے نتائج نہیں بدل سکتے <clears throat> یہ تو اس کے اپنے بس میں ہے کہ جی چاہے سینکیاں کھا لے جی چاہے اس کو اٹھا کے پھینک دے لیکن جب یہ سینکیا کھا لے تو پھر یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ ہلاکت نہ ہو حیات آور ہو جائے یہاں مجبور ہوتا ہے انسان وہاں مجبور نہیں ہوتا تاریخ یہ ہے کہ انسان خود ایک نظام قائم کرتا ہے <clears throat> یہ اس کے بس کی بات خود کرتا ہے لیکن اس نظام کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کو الٹ نہیں سکتا سنت اللہ ان نظاموں کے نتائج کا نام ہے <clears throat> انہیں یہ بدل نہیں سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے فلسفے میں دونوں میں فرق کتنا آ گیا وہ کمیونزم کا فلسفہ ہے انسان مجبور محض یہ قرآن کا فلسفہ ہے انسان ہی نظام بناتا ہے اور انسان چاہے تو ان نظاموں کو تبدیل کر دیتا ہے اور یہ ہے جو داستانیں ہیں قرآن نے اقوام اصاب کا کی فلاں قوم نے اس قسم کا نظام بنایا اس کے ہاتھوں تباہی ہوئی انقلاب لانے والوں نے اس قسم کا نظام قائم کیا اس کا نتیجہ خوشگواریاں ہوا ہے یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قوانین نازل کیے اور تاریخ نازل کی اب تمہارے لیے ان قوانین کے دعوی کی صداقت کے شہادت کے طور پر کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ظالم پنپ نہیں سکتا اس کی شہادت کیا ہے راتوں رات تو ظالم تباہ ہوتا نہیں وہ تو پنپ رہا ہوتا ہے اور اسی سے دھوکے میں آ جاتا ہے انسان وہ کہتا ہے کہ اس انسان یا اس قوم کی یا اس نظام کی اس وقت کی حالت کو نہ دیکھو اس قسم کے نظام پہلے گزر چکے ہیں ان کے نتائج پہ نگاہ رکھو اور تاریخ کا فلسفہ یہ ہے کہ جس نظام نے جو نتیجہ اس وقت پیدا کیا تھا وہ نظام ہر زمانے میں وہی نتیجہ پیدا کرے گا یہ ہے عزیزہ نعمان قرآن کا تاریخ کا فلسفہ اور اس کے لیے اس نے تاریخ کو اتنی اہمیت دی ہے دنیا مذاہب میں کہیں یہ بات آپ نہیں دیکھیں گے کہ خدا کہے کہ ہم نے قوانین نازل کی اور اس کے ساتھ تاریخ نازل کی تاریخ بھی جو خدا کی نازل کردہ ہوگی وہی سچی تاریخ ہوگی جب انسان پھر تاریخ بناتے ہیں تو وہ تو پوچھو نہیں پھر تاریخ کیا بنتی ہے وہ تو افسانے ہوتے ہیں تاریخ ہوتی ہے وکلن کلن زربنا لہل امسالا وکلن تبرنا تبدیرا ہر قوم آئی اور ہم نے اس کے سامنے اس کی پہلی قوموں کی تاریخ پیش کی انہوں نے اس سے کوئی سبق حاصل نہ کیا تبر نہ ہو تقدیر ہلاک ہو ہر غلط نظام کا انجام یہی ہوتا اب یہ ساری چیزیں ہیں اور آگے ایک اور قوم کا بھی ولقد اتاؤ الکریت اللہ تی کم ترت متر سو یقون یقین جرون الکانا لا یرجونا نشورا کہا یہ تو داستان بہرحال ہم تم سنا رہے ہو آد اور سمود تو ذرا دور کی بات ہے جسے یہ قوم لوت کہا جاتا ہے سدوم والی کہا یہ تو شاہراہ پر اس کی بستیوں کے کھنڈرات تو شاہراہ پر واقع ہیں جہاں سے یہ دن رات گزرتی یہ عرب ان کی داستانیں ان کا انجام تو ان کا آنکھوں دیکھا ہوا افل افلم یقون جرونا ان سے پوچھو کہ کیا تم ان کنڈرات کو دیکھتے نہیں ہو اور جواب دیا کیا بات ہے صاحب ان سے پوچھا کہ عقل کے اندو تم کیا ان کو دیکھتے نہیں ہو کہا کہ یہ ٹھنڈ رات کو تو دیکھتے ہیں بات یہ ہے بل قانون لا یار جون اور قانون مقافاتی عمل کو نہیں دیکھ سکتے یہ ان کا اس پہ ایمان نہیں ہے کہ خدا مرغا قوم کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور زندہ اقوام کی یہ کیفیت بھی کر سکتا ہے ان کا اس قانون پہ ایمان اصل میں نہیں ہے قانون مقافات عمل پہ ایمان نہیں ہے دیکھتے تو ہیں اب دیکھنے اور دیکھنے میں آپ دیکھیے فرق کتنا ہو گیا ایک تو آرکیولوجسٹ دیکھتا ہے کہ جتنے بھی افریات اس کو کہتے ہیں یہ جو کھدائیاں کر کر کے نشانات نکالتے ہیں پھر پرانے شہروں کی وہ اینٹوں سے ٹھیکریوں سے وہ اتنا ہی متعین کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے دو ہزار سال قبل مسیح چھ سو سال قبل مسیح فلاں دور کے اندر یہ اتنا یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے رشیا میں ایک کھدائی ہوئی تھی وہاں بھی دیکھا ہے وہ اتنا ہی صرف دیکھتے ہیں لیکن قرآن ان سے آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ بات نہیں اتنا نہ دیکھو دیکھو یہ اگر ان خدائیوں کے بعد بھی دیکھنا ہے تو اگر تمہارے پاس کوئی ذریعہ علم ہے تو اس سے یہ دیکھو کہ اس قوم نے کس قسم کا نظام بنایا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا لیکن قانون مقافات پہ تو ہمارے اس دور کا بھی ایمان نہیں ہے ہمارا یہ دور تو ہے ہی مکیابری سیاست کا دور ہے جو جتنا زیادہ چاتر ہو جتنا زیادہ ہوشیار ہو جتنا زیادہ چابک دست ہو وہ سمجھتا اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ نظام یا وہ قوم کی روش یا اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی جب سامنے آتے ہیں تو توجہ اس پہ جاتی ہے کہ کہاں کوئی کمی رہ گئی تھی کہاں کوئی رکھنا رہ گیا تھا یعنی اپنے غلط پروگرام کے رکھنا میں دیکھتے ہیں کہ کہاں رہ گیا تھا یہ نہیں تھا کہ اس روش اور اس نظام کا حتمی نتیجہ یہ نکلنا تھا جو نکلا ہے رکھنا کہاں رہ گیا تھا اس کے بعد جب دوسرے آتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تدبیروں میں یہ رکھنا رہ گیا تھا آؤ پہلے ان رکھنوں کو بند کریں اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو بند کر دینے دیجیے وہ تباہی جب آتی ہے نا ہمارے قانون مقافات کی عمل کی روح سے میں نہایت لا یا شعرون وہ وہاں سے آتی ہے جو ان کے اگلے شعور میں بھی نہیں ہوتا عقل و شعور میں بھی نہیں <laughs> <clears throat> عقل و شعور کی روح سے تو وہ مقافات عمل کا ہی نتیجہ آتا ہے نا سامنے وہ سامنے ہو تو یہ کچھ کریں ہی ہو یہ تو ہوتا ہی اس لیے یہ ہے قرآن کی روح سے عموم میں کا کی بات یہاں تک قرآن نے یہ دہرایا ہے اور پھر آ گیا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ کچھ بیان کرنے کے بعد وہ اظہار رہا ہوگا ان جب تک حضور وقت ہو گیا شیخ جی ہاں وقت ہو گیا اور بات بھی آگے پھر حضور کی طرف پلٹ گئی ہے اس لیے ہم اگلے درس میں اس کو لیں گے سورہ الفرقان کی آیت چالیس تک ہم آ گئے اکتالیس ہے آئندہ اتوار جمعے کو ہم لیں گے ربنا تقبل منا ہنا پاکیم